انہوں نے بیان کیا کہ جن باتوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و ناگواری تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرما برداری کریں اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں جب تک ان کو اعلانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس دلیل مل جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چھپن